السلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر کے لیے آج ہم نے جو ٹاپک اسٹڈی کرنا ہے در از سیریز پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکوینسز کو اسٹڈی کیا تھا اور اس لیکچر میں ہم نے سیریز کو اسٹڈی کرنا ہے یہ ورڈز سیکوینسز اور سیریز ہم کامن یوزیج میں انگلش لینگویج میں ہم انٹرچینجبلی اکثر استعمال کر لیتے ہیں اور دونوں میں کو زیادہ ہم ڈفرینس نہیں کرتے سیکوینس اور سیریز کو میں ہم زیادہ فرق نہیں کرتے لیکن میتھمیٹکس میں دے آر سیپریٹ اینٹیز ہم ان کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا ڈفرینٹ مطلب ہے سیکوینسز کو ہم نے جیسے ڈیفائن کیا تھا sequences are list of elements اور جب ان کو ہم لکھتے ہیں تو نارملی ہم کو کاماز کے ذریعے سیپریٹ کرتے ہیں مثلا a one comma a two comma a three comma and so on series جو ہیں یہ انہی سیکوینس کی ٹرمز کے سم کو ہم سیریز کہتے ہیں کسی سیکوینس کی ساری ٹرمز کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا that will be called a series the sum of the terms of a sequence forms a one a two a three represent of numbers then the corresponding series is a one plus a two plus a three plus so اس کو ہم سمیشن کی نوٹیشن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس نوٹیشن کو ہم فارملی انٹروڈیوس کریں گے لیکن اسی سم کو ہم لکھ سکتے ہیں sigma a k varies from one to infinity اچھا ابھی جس نوٹیشن کی میں نے بات کی ہے ہمیں اس نوٹیشن کو کافی یوز کرنا پڑے گا اپنے اس آج کے لیکچر میں سیریز کے سلسلے میں کیونکہ سیریز میں ہم نے بیسیکلی سمز لینے ہیں تو یہ جو نوٹیشن ہے سگما کی یہ سمیشن کی نوٹیشن ہے اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے یہ کیپٹل لیٹر سگما جو ہے it's a Greek letter the capital Greek letter sigma is use to write sum in a shorthand notation sigma a k k k varies from one to n the the sum given in form form a1 a one plus a two plus a three plus one up n تو اس کو شارٹ ہینڈ نوٹیشن میں اگر ہم لکھیں گے تو سگما کی اس نوٹیشن کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے کے کو انڈیکس کے طور پہ یوز کیا ہے اس کو ہم کہیں گے انڈیکس آف سمیشن ہمارے پاس سمیشن کی لوور باؤنڈ ون ہے اس پرٹیکولر کیس میں اور اس کی اپر باؤنڈ این ہے ان جنرل ہمارے پاس لوور باؤنڈ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ون ہی ہو اور اپر باؤنڈ جو ہے وہ بھی ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں جنرل ٹرم میں جب ہم سیکوینس کو سمیشن کو انٹروڈیوس کریں گے اور اگر ہم ایم اور این کو لوور اور اپر باؤنڈ لیتے ہیں تو ایم کی ویلیو لازمی طور پہ این سے کم یا اس کے برابر ہونی چاہیے اس صورت میں ہم اس نوٹیشن کو اس طریقے سے یوز کریں گے سگما a k where k varies from one to from k varies from m to n equals a m plus a m plus one plus a m plus two plus so on up to a n اچھا یہ اس نوٹیشن کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے ایکسپینڈ کیسے کیا ہے ہمارے پاس نوٹیشن ہے اے کے سگما a k where k varies from m to n تو اس میں ہم جب اس کو ایکسپینڈڈ فارم میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اے ایم لکھنا ہے یعنی ہماری سمیشن جو ہے وہ اے ایم سے شروع ہوگی لوور لمٹ ہماری ایم ہے اور سمیشن اس طریقے سے ہماری ایم سے شروع ہوگی پھر اگلی ٹرم ہمارے پاس اے ایم پلس ون ہو جائے گی اور اسی طریقے سے ہم یہ سبسکرپٹ کو ایک ایک کر کے انکریز کرتے چلے جائیں گے ایم پلس ون کے بعد اگلی term a m plus two آ جائے گی اینڈ سو آن اور آخری ٹرم جو ہے چونکہ اپر لمٹ اس سمیشن کی اے ہے تو اس لیے اس کی آخری ٹرم بنے گی اے سمیشن کی ہم نے نیوٹریشن انٹروڈیوس کر دی ہے اب اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں ہم نے کچھ سمیشن کمپیوٹ کرنی ہے ہمارے پاس چار ویلیوز گیون ہیں a naught is equal to two a one equals three a two equal to minus two a three is equal to one and a four is equal to zero there are five values okay پانچ ہمارے پاس ویلیوز ہیں اور ہم نے سمیشن کمپیوٹ کرنی ہے پہلی سمیشن ہے sigma a i i where is from zero to four دوسری سمیشن جس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے there is sigma a two j where j varies from zero to two اور تیسری سمیشن ہم نے کرنی ہے سگما a k where k varies from one to one اب تینوں کو ہم کرتے ہیں اسی ڈیفینیشن کے مطابق پہلی سمیشن میں چونکہ لوور لمٹ ہماری زیرو ہے تو سم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اے زیرو لیں گے پھر اب اگلی ٹرم اس میں جو ہم نے ایڈ کرنی ہے that will be a one اور اسی طریقے سے اے ٹو اے تھری اور اپر لمٹ اے فور ہے we'll go up to a four next ہمیں جو گیون ہے values a naught a one a two a three اور اے فور کی وہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اے ناٹ کی ویلیو گیون ہے ٹو اے ون کی ویلیو تھری آ جاتی ہے اے ٹو کی value minus two a three کی ویلیو گیون ہے ہمیں ون کے برابر ہے اور اے فور کی ویلیو جو ہمیں گیون ہے اٹ از زیرو اور اس کو ہم سم کرتے ہیں اور ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے فور دوسری سمبیشن بھی اسی طریقے سے سمپل ہے ہم اس میں سم سگما اے ٹو جے معلوم کر رہے ہیں where j varies from zero to two تو سب سے پہلے ہم نے جے کی ویلیو کو زیرو لینا ہے پھر ہم جے کی ویلیو کو ون کریں گے اور اپر لمٹ ہماری ٹو ہے تو پھر آخر میں ہم جے کی ویلیو کو ٹو کے برابر لیں گے تو جے کی ویلیو کو زیرو لینے سے اے ٹو جے جو ہے یہ اے زیرو ہو جائے گا اور پھر جے کی ویلیو کو ون لینے سے a two j will become a two اور جے کی ویلیو کو ٹو لینے سے a two j will become a four تو اس طرح یہ سمیشن ہمارے پاس آ جائے گی a zero plus a two plus a four next ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ان نمبرس uh, کی uh, ہمیں جو ہم uh, یہ جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں یہ کانسٹنٹس ہیں ان کی جو ویلیوز ہمیں گیون ہیں وہ ہم نے سبسٹیوٹ کر دینی ہے اور اس طرح یہ سمیشن جو ہے اٹ ایویلویٹس ٹو زیرو اچھا تیسری سمیشن بالکل سمپل ہے اس میں لوور لمٹ بھی ون کے برابر ہے اور اپر لمٹ بھی ون کے برابر ہے تو اس میں ہم نے اپر لمٹ ایکسیڈ نہیں کرنا a one will be the only term in the summation تو اس میں ایک ہی ٹرم ہمارے پاس آ رہی ہے which is given to be three تو اس طرح سم جو ہے یہ تین کے برابر ہو جائے گا اچھا اس یہ جو ہم نے تین سمیشنس کی ایگزامپلس کی ہیں اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے سب سپٹ کے لیے یا انڈیکس کے لیے different notations different symbols use کیے ہیں پہلی کے لیے ہم نے آئی یوز کیا تھا دوسری کے لیے جے یوز کیا ہے اور تیسری کے لیے کے یوز کیا ہے تو اب یہ نوٹ کریں کہ ہم کوئی بھی سمبل یوز کر سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا جیسے جیسے ہم ویلیوز ریپلیس کرتے چلے جائیں گے ہمارے پاس یہ آ جائے گا تو آئی کی جگہ بھی ہم جے یوز کر سکتے تھے یہ بھی پاسبل تھا کہ سب کے لیے ہم آئی کو یوز کر لیتے یا سب کے لیے جے کو یوز کر لیتے تو سمبل کون سا ہم یوز کرتے ہیں for sub subscript it is not really that important اچھا اب ہم اسی طرح کی کچھ ایک ایک دو اور ایکسرسائز کرتے ہیں compute the summations sigma two i minus one where i varies from one to three اس میں بھی ہم نے وہی کرنا ہے کہ تین ٹرمز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے پہلی ٹرم ہمارے پاس آئے گی when we take i to one پھر دوسری ٹرم ہمارے پاس آئے گی جب آئی کو ہم دو کے برابر لیں گے اور تیسری ٹرم ہمارے پاس آ جائے گی ون وی ٹیک آئی تھری تو جو تین ٹرمز آئیں گی ہم نے ان میں باری باری ون آئی کی ویلو لینی ہے پھر ٹو لینی ہے اور پھر تھری لینی ہے تو پہلی term two into one minus one دوسری ٹرم ہو گئی ہے two into two minus one اور تیسری term two into three minus one and it evaluates to nine اچھا دوسری اگزامپل میں ہمارے پاس ہے sum sigma k cube plus two where k varies from minus one to one اس میں ایمفیس بات پہ ہے کہ ہماری لوور لمٹ جو ہے it can also be negative اچھا اب ہم نے جب کے کی ویلوز کو اسٹارٹ کرنا ہے انڈیکس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تو we shall start from minus one اور ایک ایک انکریز کرتے ہوئے ہم اپر لمٹ تک ہم پہنچ جائیں گے تو پہلی جو ہم نے ویلو لینی ہے کے کی that will be minus one پھر ایک انکریز کرنے کے بعد کے کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور پھر ایک انکریز کرنے کے بعد ہم اپر لمٹ پہ پہنچ جائیں گے one so we'll have three terms in this summation تو کے کی ویلو کو مائنس ون لینے سے آ جائے گا minus one cube plus two k کی ویلو کو زیرو لینے سے زیرو کیوب پلس ٹو اور کے کی ویلو کو ون لینے سے ون کیوب پلس ٹو اور یہ سارا ایکسپریشن جو ہے یہ سمپلیفائی ہو جائے گا ٹو سکس اچھا ان دو ایگزامپلس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ پہلی ایگزامپل میں مائنس ون سمیشن کے اندر ایک کانسٹنٹ ہے اور دوسری ایگزامپل میں پلس ٹو ایک کانسٹنٹ ہے یہ مائنس ون جو کانسٹنٹ ہے وہ تینوں ٹرمز میں ہمارے پاس آ رہا ہے ایز سچ اور اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل میں plus two which is a constant یہ تینوں ٹرمز میں اسی طریقے سے ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جب ہم سمیشن کر رہے ہوں گے تو اگر کوئی کانسٹنٹ ٹرم ہمارے ایکسپریشن میں انکلوڈیڈ ہے تو that constant term will keep on adding وہ ہر ہر ٹرم میں وہ شامل ہوگی that constant term will be included in every term اچھا اب ہم کچھ ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہمارے ہمیں ایک سمیشن کی نوٹیشن دی گئی ہوگی اور اس کو ہم نے ایکسپینڈڈ فارم میں لکھنا ہے ہم یہ دونوں کام کریں گے پہلے ہم ایک سمیشن کی نوٹیشن کو ایکسپینڈڈ فارم میں ایکسپریس کرتے ہیں پھر ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس میں ہمیں ایکسپینڈڈ فارم میں کوئی ایک دیا گیا ہوگا ایکسپریشن اور اس کو ہم نے سمیشن کی نوٹیشن کے ساتھ لکھنا ہوگا so let see the first example write the summation sigma minus one to the power i اور i plus one where i varies from zero to n to expanded form اس کے لیے وہی ہم نے کرنا ہے اب اس میں ہماری جو لوور لمٹ ہے در از زیرو اور اپر لمٹ جو ہے وہ نائن کے برابر ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ٹرمز آئیں گی they will be n plus one پہلی ٹرم آئے گی when we take i to zero دوسری ٹرم آئے گی when we take i to one اور اسی طریقے سے ہم باقی ٹرمز لیتے چلے جائیں گے تو پہلی ٹرم ہمارے پاس آ گئی by taking i to zero minus one to the power zero over zero plus one اور سیکنڈ ٹرم آ جائے گی minus one to the power one over one plus one اسی طرح تھرڈ ٹرم آ جائے گی minus one to the power two divided by two plus one اور فورتھ ٹرم اور اسی طریقے سے باقی ٹرمز لکھیں گے the last term will be upper limit چونکہ این کے برابر ہے the last term will be minus one to the power n over n plus one اب ہم نے سمپل الجبرک مینیپولیشن کرنی ہے کہ اس ایکسپریشن کو ہم ذرا سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیں تو پہلی ٹرم بن جائے گی ون اوور ون دوسری term minus one over two پھر تیسری term one over three and then and we will continue the process and last term will be minus one to the power n over n plus one تو ہم نے ایک ایک ایکسپریشن جو کہ ہمیں سمیشن کی نوٹیشن کے ذریعے دیا گیا تھا اس کو ایکسپینڈیڈ فارم میں کر دیا اچھا اگلی ایکسرسائز اگلی ایگزامپل ہماری جو ہوگی وہ اس کا کنورس ہوگی جو ابھی ہم نے کیا ہے یعنی ہمیں ایکسپینڈیڈ فارم میں ایک ایکسپریشن دیا ہوگا and we will try to write it using summation notation write the Uh, using summation notation ہمارے پاس جو ہے plus two plus on to plus one over two n اچھا اس میں تھوڑی سی آپ کو اپنی کامن سینس اور اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرنا پڑے گا آپ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کی جنرل ٹرم ہمارے پاس کیسے آتی ہے جنرل ٹرم کے لیے ہم پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں جنرل ٹرم بنانے کے لیے کس طرح کے سٹیپس کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ٹرمز گیون ہیں ان کو ہم آبزرو کرتے ہیں ہر ٹرم میں ایک نیومریٹر ہے اور ایک ڈینومینیٹر ہے اب نیومریٹر آپ نوٹ کریں کہ یہ پہلی ٹرم کے لیے ون ہے پھر دوسری کے لیے ٹو ہے پھر تیسری کے لیے تھری ہے اور اسی طریقے سے ٹرم کے لیے it will be n plus one اور ڈینامینیٹر ہمارے پاس پہلی ٹرم کے لیے این ہے دوسری کے لیے این پلس ون تیسری کے لیے این پلس ٹو اور آخری ٹرم کے لیے ڈینامینیٹر ٹو این ہے اب آپ ان دونوں کو آبزرو کریں تو آپ ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا آپ میں دیکھیں گے کہ اوپر والے جو نیومریٹر ہیں they also form an arithmetic progression یہ ارتھمیٹک پروگرشن ہے جس کی پہلی ٹرم ون کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ بھی ون کے برابر ہے ڈینومینیٹر میں بھی ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک پروگرشن نظر آ رہا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس پہلی ٹرم این کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ ون کے برابر ہے تو اگر ہم نے اس کی جنرل ٹرم لکھنی ہے یعنی کیرتھ ٹرم لکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وہی فارمولے یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کے لیے لیے ہیں تو کیئر ٹرم نیومریٹر کے لیے ہم اگر لکھنا چاہتے ہیں اے کے ہوگی دیٹ از اس میں ہمیں وہی سب چوٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس فارمولا ہمیں ارتھمیٹک ٹرم کا فارمولا ہمیں پتا ہے کہ a a k k is equal to plus minus one into d اور چونکہ اے کی ویلو ون کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس ڈی ون کے برابر ہے دس ول ایویلویٹ ٹو کے تو ٹرم نیومریٹر میں کے ہی ہو جائے گی ڈینومینیٹر کے لیے ہمارے پاس فرسٹ ٹرم این ہے اور کامن ڈفرنس ون کے برابر ہے تو اس میں ڈینومینیٹر میں ٹو ہمارے پاس ٹرم ہو جائے گی a k equal to a plus k minus one into d اور اے کی جگہ ہم این سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور ڈی کی جگہ ون سب کر دیتے ہیں اور اس طرح this simplifies to k plus n minus one اب ہم ٹرم کی کے نیومریٹر کا بھی ہمیں پتا ہے اور اس کے ڈینومینیٹر کا بھی پتا ہے تو اب ہم جنرل ٹرم لکھ سکتے ہیں تو جنرل اس کی ٹرم ہوگی k divided by n minus one plus k اچھا اب پورے کے پورے ایکسپریشن کو we are in position to write using the summation notation اب یہ دیکھیں کہ کے کی ویلو اسٹارٹ ہو رہی ہے ون سے and it goes up to n plus one تو سمیشن نوٹیشن ہماری بنے گی sigma k over n minus one plus k where k varies from one to n اچھا اگلی لائن میں ہم نے اسی ایکسپریشن کو زیادہ سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیا ہوا ہے تو ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا sigma k plus one over n plus k where k varies from zero to n اچھا یہ جو ابھی میں نے آخری اسٹیپ میں سمپلیفیکیشن کیا ہے it may not be immediately clear to you کہ ہم نے یہ کیسے کیا ہے اب یہ ریگولر پروسیس ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ایکسپریشن آئے وہ زیادہ سے زیادہ سمپلیفائڈ فارم میں ہو تو اس میں بھی سمیشن کی نوٹیشن ہم جب یوز کر رہے ہوں گے تو ہماری ایفرٹ یہی ہوگی کہ ہمارے پاس جو بھی ایکسپریشن آئے that should be in a very simplified form تو کسی سمیشن کی نوٹیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایکسپریشن کو سمپلیفائڈ فارم میں لکھنے کے لیے there are some regular procedures وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا پہلے تو میں uh, اس ریمارک کو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیا تھا uh, اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیکس کو یوز انڈیکس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم جو سمبل یوز کر رہے ہیں that is not really important ہم آئی جے کے کوئی بھی سمبل ہم استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سمیشن ہے سگما k square where k varies from one to three اور دوسری سمیشن ہے sigma i square where i varies from one to three دونوں ایک ہی سمیشنز ہیں لیکن ہم ڈفرینٹ سمبلز یوز کر رہے ہیں کے پہلی میں اور آئے دوسرے میں جب اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تو کے کے لیے ہم وہی تین ویلیوز لیں گے پہلے کے اکول ٹو ون لیں گے پھر کے اکول ٹو ٹو لیں گے اور کے اکول ٹو تھری لیں گے تو اس طرح یہ سمیشن جب ایکسپینڈ ہوگی تو it will become one square plus two square plus three square دوسری میں بھی ہمیں آئی کی ویلیو کو ون ٹو اور تھری لینا پڑے گا تو اس طرح یہ جو ہماری سمیشن ہے وین اٹ از ایکسپینڈیڈ ہمارے پاس وہی ایکسپریشن آ جائے گا one square plus two square plus three square تو clearly sigma k k square varies from one to three is same as sigma i i square varies from to اب یہ جو ویریبلس ہم یوز کر رہے ہیں ہم نے نوٹ کیا کہ they don't have any importance they don't have any relevance as such ہم کوئی بھی ویریبل یوز کر سکتے ہیں تو ان ویریبلس کو ہم ڈمی ویریبلس کہیں گے اچھا اب ہم نے آ, کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس سمیشن کی روٹیشن ہے اس کے اندر جو ایکسپریشن ہو it should be in as simplified form as possible تو اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑی سی مینیپولیشن کرنی پڑے گی اپنے ایکسپریشن کی نارملی ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے جو سمبل یوز کر رہے ہوں گے ان کو سبسٹیوٹ کر دیں گے وتھ سم ادر سمبلس یہ کام ہم کیلکولس میں بھی کرتے رہے ہیں انٹیگریشن کرتے ہوئے ہم سبسٹیوشن کرتے تھے اسی طرح کا کام ہم سمیشن کی روٹیشن میں بھی ہم کریں گے تو اس کی یہ اگزامپل جو ہے اس کنسپٹ کو کلیریفائی کرے گی ہمارے پاس سمیشن ہے sigma k over n minus one plus k where one اب آپ یہ نوٹ کریں کہ کی جگہ اگر ہم جے پلس ون لے لیتے ہیں تو ڈینومینیٹر میں این کے ساتھ جو مائنس ون ہے وہ پلس ون کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک ریلیٹیولی سمپلر ایکسپریشن آ جائے گا تو اس طرح کی سمپلیفکیشن کے لیے آپ کو تھوڑی سی کامن سینس کو یوز کرنا پڑے گا آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کس طرح کی سبسٹیوشن کریں so that over expression is more simplified اب ہم سبسٹیوٹ کر رہے ہیں کے کو جے پلس ون کے ساتھ تو جب کے کی ویلو ون کے برابر ہوگی تو جے کی ویلو ہو جائے گی uh, which is equal to k minus 1, it will become 1 minus 1, and that will become 0. اور جب کے کی ویلو این پلس ون ہوگی تو جے کی ویلو ہو جائے گی وچ از جے کی value which is k minus one will become n plus one minus one تو اپنی لوور لمٹ اور اپر لمٹ کو بھی اسی طریقے سے ہمیں کورسپونڈنگلی چینج کرنا پڑے گا اگر ہم سبسٹیوشن کر رہے ہیں تو کورسپونڈنگلی ہمیں لوور لمٹس اور اپر لمٹس کو بھی چینج کرنا پڑے گا اب کے کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں جے پلس ون کے ساتھ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کے کی ویلو جب ویری کرتی ہے from one to n plus one تو جے کی ویلو کیسے ویری کرے گی تو یہ چیز ابھی ہم نے نوٹ کی ہے کہ one one k varies varies from from to to n n plus then j zero تو یہ ہم جب سبسٹیوشن کریں گے تو یہ لمٹس بھی اسی طریقے سے ہم چینج کر دیں گے تو اس طرح ہمارا جو ایکسپریشن نیا بنے گا that will be sigma j plus one over k کی جگہ ہم نے جے پلس ون سب کر دیا over n minus one plus j plus one where j varies from zero to n اب ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس مائنس ون اور plus one they cancel out each other اور اس طرح ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے sigma j plus one over n plus j where j varies from zero to n اور یہ جے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا they are just dummy variables ہم جے کی جگہ کے بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور سمبل یوز کر سکتے ہیں تو ہم اوریجنل سمبل اپنا واپس لے آتے ہیں وچ واز کے تو اس طرح یہ ایکسپریشن بن جائے گا sigma k plus one over n plus k k where varies from zero to n اچھا اب اسی کنسپٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے we take an other example transform by making the change of variable j equal to i minus one in the summation اب اس نے سبسٹیوشن خود سجیسٹ کر دی ہوئی ہمارے کوشچن کے اندر تو ہم نے لینا ہے j equal to i minus one تو اس طرح آئی کی ویلو ہو جائے گی جے پلس ون اب سمیشن ہمارے پاس ہے sigma i over n minus one square where i varies from one to n minus one اب ہم نے آئی کو ریپلیس کر دینا ہے ود جے پلس ون اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ when i varies from one to m minus one j کی لوئر اور ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں ہے مائنس ون مائنس ون اور این مائنس ٹو تو اس طرح ہمارے پاس جو نئی سمیشن آئے گی اس میں لوور لمٹ زیرو ہوگی جے کی اور اپر لمٹ جو ہوگی جے کی that will be minus two اور اپنے سمیشن کو اب ہم لکھ سکتے ہیں sigma i over i varies from one to n minus one is equal to sigma j plus one over n minus j plus one whole square where j varies from 0 to n minus one اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں sigma j plus one over n minus one minus one whole square where j varies from zero to n minus one تو ہم نے وہ سبسٹیوشن کر دی ہے as required by the by the by the problem لیکن آپ اس میں نوٹ کریں کہ سبسٹیوشن کرنے کا ہمیں ایز سچ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا ہم نے اپنے ایکسپریشن کو uh, زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا بجائے سمپلیفائی کرنے کے تو جب بھی آپ کوئی سبسٹیوشن کریں تو یہ آپ کا اس کا ظاہر ہے کہ فائدہ مند سبسٹیوشن آپ کو کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ اپنی سبسٹیوشن میں ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے بجائے زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیں اوکے okay, اب ہم نے کافی کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنس کو بعض صورتوں میں ہمارے پاس ایسے ایکسپریشنز آئیں گے جن میں کئی سمویشن کی نوٹیشن ہم یوز کر رہے ہوں گے اور ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہوگا اور اس طرح کے ایکسپریشنس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہمیں جو سمیشن کی نوٹیشن ہے اس کی ساری پراپرٹیز کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے تو اب میں آپ کو سمیشن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں پہلی پراپرٹی ہے sigma a k plus b k where k varies from m to n equals sigma a k where k varies from m to n plus sigma b k where k varies from m to n اچھا تو پہلی پراپرٹی بیسیکلی ہمیں یہ اسٹیٹ کر رہی ہے کہ اگر سگما جو ہے وہ ٹرمس کے سم کے اوپر اوپریٹ ہوگا تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں انڈیویجلی سم آف سگماس اس کے سمیشن کے نوٹیشنس کو الحد علیحدہ لکھ کے ہم کر سکتے ہیں اور اسی طرح کا رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینس کے لیے بھی آ جاتا ہے یعنی اگر ہمارے پاس ہو سگما اے کے مائنس بی کے تو اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا سگما اے کے مائنس سگما بی کے اچھا دوسری پراپرٹی میں ہمارے پاس ہے سگما سی a k where k varies from one m to n تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں جو کانسٹنٹ ٹرم جو ہے سی از اے کانسٹنٹ اور اس کو ہم سمیشن سے باہر لکھ سکتے ہیں this is equal to c sigma a k where k varies from m to n اور تھرڈ پراپرٹی میں ہمارے پاس ہے سگما کے plus i where k varies from a minus i to b minus i equal to sigma k natural number اچھا یہ پراپرٹی جب میں نے ایکسپلین کی ہے اس کو آپ پروو کر سکتے ہیں وہی سبسٹیوشن کے میتھڈ سے جس کو ابھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا اگر کے پلس آئی کو کسی دوسرے ویریبل کے ساتھ آپ ریپلیس کر دیتے ہیں you put j equal to k plus i تو کورسپونڈنگلی آپ کو لمٹس بھی چینج کرنی پڑے گی اور ہمارے پاس ایک سمپلر ایکسپریشن آ جائے گا اور پھر ہمارے پاس جب سمپلر ایکسپریشن آ جائے تو we can come back to the same simple k again تو وہی پراپرٹی اگر آپ یوز کریں سبسٹیوشن کے میتھڈ یوز کریں تو آپ یہ جو اکویشن ہے یہ پراپرٹی جو ہے آپ اس کو ایزیلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں اسی طرح فورتھ پراپرٹی ہمارے پاس ہے سگما کے مائنس آئے where k varies from a plus i to b plus i. This is equal to sigma k where k varies from a to b. اور ففتھ پراپرٹی جو ہے easy to note sigma c where k varies from one to n اب ہم سمیشن ایک کانسٹنٹ ٹرم کے اوپر لے رہے ہیں ہمارا جو انڈیکس ہے وہ ایکسپریشن کے اندر کہیں بھی نہیں آ رہا کے کہیں بھی انڈیکس کے اندر نہیں آ رہا تو اس کو ہم جب ایکسپینڈ کریں گے تو یہ این ٹرمز ہمارے پاس آنی چاہیے because k varies from one to n لیکن کسی بھی ٹرم میں چونکہ کے نہیں ہے تو سی اکیلا ہی این ٹائمز ریپیٹ ہو جائے گا تو یہ سمیشن ہمارے پاس آ جائے گی c plus c plus c so on up to last term بھی اس میں سی ہوگی اور ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہوں گی n and this will be equal to n c okay اب جو ہم نے پراپرٹیز اسٹڈی کی ہیں ان پراپرٹیز کو یوز کریں گے for simplifying certain expression that involve summations more simply three into sigma two k minus one k varies from one to n plus sigma four minus five k where k varies from one to n اچھا اس میں ہمیں ڈفرینٹ پراپرٹیز کو یوز کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ کانسٹنٹ ٹرم کو پہلے سمیشن روٹیشن میں تھری ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹرم باہر ہے اس کو کو ہم پراپرٹی یوز کرتے ہوئے سگما نوٹیشن کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ ایکسپریشن جو آ ہے یہ دو سمیشن کی نوٹیشنز ہیں دو سمیشن ہیں ہمارے پاس اور چونکہ انڈیسز وہی ہیں کہ varying from one to n دونوں میں ہمارے پاس تو پہلی پراپرٹی سمیشن کی ہم یوز کرتے ہوئے یہ سگما نوٹیشن ہم کٹھا کر سکتے ہیں ایک ہی سگما نوٹیشن کے ذریعے سے لکھا جا سکتا ہے نا this becomes sigma three into two k minus one plus four minus five k where k varies from one to n اور یہ جو ایکسپریشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں this will be simplify to k minus five تو یہ ہمارا ایک سمپل ایکسپریشن آ گیا relatively sigma k minus five where k varies from one to n اب وہی ہماری پراپرٹی پہلی والی پراپرٹی کو ہم یوز کرتے ہیں اور دوبارہ اس سگما uh, نوٹیشن کو ری رائٹ کرتے ہیں as a difference of two sums this becomes sigma k where k varies from one to n اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا sigma five where k varies from one to n تو پہلی کو تو پہلی ٹرم کو تو ہم فردر سمپلیفائی نہیں کر سکیں گے لیکن دوسری ٹرم میں ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم کے لیے ہم سگما یوز کر رہے ہیں تو یہ بن جائے گا 5 انٹو این تو یہ ہمارا سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ گیا sigma k where k where is from one to n minus five n اچھا اب ہم دو سیریز انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک تو ہے ارتھمیٹک سیریز جو کہ ارتھمیٹک سیکوینس کو کورسپونڈ کرتی ہے اور دوسری ہے geometric series which corresponds to a geometric sequence the sum of the terms of an arithmetic sequence forms an arithmetic series for example ہمارے پاس اگر ارتھمیرک سیکوینس ہے one comma three comma five comma seven تو ارتھمیرک سیریز آ جائے گی one plus three plus five plus seven so on اچھا اس میں بھی ہمارے پاس ان جنرل ٹرم ہم لکھیں گے if a is the first term and d is the common difference of an arithmetic series then the series is given by a plus a plus d plus plus a two d اسی طریقے سے ہم پہلی ٹرم پھر دوسری ٹرم پھر تیسری ٹرم اے ون اے کے برابر ہے a two a plus d کے برابر ہے ان سب کو ایڈ کریں گے تو we will get arithmetic series اچھا ارتھمیٹک سیریز کی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سم کس کے برابر آئے گا اگر ہم سم کریں گے ارتھمیٹک سیریز کا تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کے برابر آئے گا اس سم کو ہم ایس این کے ساتھ نوٹ کریں گے let a be the first term and d be the common difference of an arithmetic series then its term is nth term ہمارے پاس آ جائے گی اے این یہ فارمولا ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے a n equal to a plus n minus one into d nth term کے لیے فارمولا اور اگر ہم سم آف دا سیریز کو ڈینوٹ کر رہے ہیں ایس این کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس s n will be first term plus second term plus third term up to nth term تو یہ a plus a plus d plus a plus two d اسی طریقے سے آخری ٹرم جو ہے ٹرم ہے a plus n minus one into d اچھا آخری ٹرم کو ہم اے این کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں تو اسی سمبلس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم ری رائٹ کر لیتے ہیں اس کو a plus a plus d plus a plus two d so on up to a n اب اس کو میں نے ری رائٹ کیا ہے اب آخری دو ٹرمز لے رہا ہوں آخری ٹرم تو ہمارے پاس اے این ہے تو اے این سے پہلی والی ٹرم ہوگی اے این مائنس ٹی تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اچھا اب اسی سیریز کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں ان ریورس آرڈر جو آخری ٹرم تھی اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ٹرم کو پھر آ پھر تھرڈ لاسٹ ٹرم کو اور اسی طریقے سے ہم بیکورڈ اس کو پوری سیریز کو لکھتے ہیں تو آخری ٹرم ہم نے لکھی ہے a n plus a n minus d plus a n minus two d so on second last term اس طریقے سے لکھنے سے ہمارے پاس ہو جائے گی second term will become second last term a plus d اور first term becomes the last term a اب ہمارے پاس ایس این کے لیے دو ایکسپریشن ہیں ایک ایکسپریشن کو ہم ون سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ایکسپریشن کو ہم ٹو سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اب ان دونوں اکویشن کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس دونوں صورتوں میں ایس این موجود ہے اور اس طرح جب ہم ایڈ کریں گے تو سم ہو جائے گا ٹو ایس این اچھا اور ٹرم بائی ٹرم جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو every term will evaluate to a plus a n تو اس طرح ہمارے پاس a plus a n plus a plus a n plus a plus a n so on up to a plus a n یہ ہمارے پاس این ٹرمز آ جائیں گی تو ایکویشن یہ بن جائے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو وہی ہمارے پاس ٹو انٹو ایس این ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائے گا n into a plus a n اور اس طرح این کے لیے ہمارے پاس ایس این کے لیے فارمولا آ گیا s n equal to n into a plus a n over two اور اگر ہم nth ٹرم کو لاسٹ ٹرم کہہ دیں اور اس کو ایل سے ریپلیس کر دیں تو اس فارمولے کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں s n is equal to n plus a n into a plus l over two اور اس کو ہم ایس این کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اگر لاسٹ ٹرم کی ویلیو کو دوبارہ ہم جو ہمارے پاس فارمولے میں پتہ ہے ہمیں ویلیو وہ ہم سبسٹیوٹ کریں تو ایس این کے لیے ہمارے پاس دوسرا ایکسپریشن آ جائے گا s n equal to n over two into two a plus n minus one into d تو سیریز uh, کے سم کے لیے ایس این کے لیے ہمارے پاس دو فارمولے ہیں دو ایکسپریشن اویلیبل ہیں پہلا ایکسپریشن ہم اس وقت استعمال کریں گے when we have first term and last term اگر ہمیں پہلی ٹرم اور لاسٹ ٹرم کا پتا ہو تو پھر ہم سم معلوم کر سکتے ہیں سم آف اینڈ ٹرمس پہلے فارمولے سے اور اگر ہمیں پہلی ٹرم اور کامن ڈفرینس کا پتا ہو تو اس صورت میں ہم دوسرا والا فارمولا یوز کریں گے for finding the sum of n term s n کو معلوم کرنے کے لیے اچھا اب جو ہم نے دو فارمولے ڈرائیو کیے ہیں for finding the sum of the series ان کو یوز کرتے ہیں for solving certain problems find the sum of the first n natural numbers ہم نے پہلے این ایشل نمبرس کو کا سم معلوم کرنا ہے یعنی ہم نے ایس این معلوم کرنا ہے where S n is equal to two two one plus plus three so on up پہلے این نیچرل نمبرس کا ہم سم معلوم کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں it's clearly an arithmetic series اس کا پہلی ٹرم ون کے برابر ہے اور کامن ڈفرینس جو ہے وہ بھی ون کے برابر ہے اب چونکہ ہمیں پہلی ٹرم اور کامن ڈفرینس پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمیشن کے لیے جو سیکنڈ فارمولا تھا اس کو اپلائی کرنا چاہیے تو s n is equal to n over two into two a plus n minus one into d اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور ویلوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد اے کی ویلو ہم ون پٹ کر دیتے ہیں اور ڈی کی ویلو کو بھی ون کے برابر پٹ کر دیتے ہیں and this expression simplifies to n into n plus one over two تو اس طرح ہمارے پاس فارمولا آ گیا ہے sum of first n natural numbers is equal to n into n plus one over two اچھا اب ہم ایک اور کوشچن کرتے ہیں جس میں ہم یہی سمیشن کے فارمولے یوز کریں گے you will find this question relatively more interesting find the sum of all two digit positive integers which are neither divisible by five nor by two ہم نے ٹو ڈیجٹ پوزیٹو نمبر لکھنے ہیں تو ان سب کو ہم لسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ود اے سرٹن پراپرٹی ہم پراپرٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ نمبر ہم نے صرف وہ انکلوڈ کرنے ہیں جو کہ نہ تو دو سے ڈیوائڈ ہوتے ہوں نہ فائیو سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹو ڈیجٹ نمبر ٹین آتا ہے اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے because it is divisible by both two and five تو پہلے ہمارے پاس اس سم میں جو نمبر آئے گا that will be eleven twelve will be excluded because it is divisible by two پھر تھرٹین آ جائے گا پھر اس کے بعد سیونٹین پھر نائنٹین پھر ٹوینٹی ون پھر twenty three and so on پورے کے پورے آپ نمبر لکھ لیں اپ نائنٹی نائن یہ نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے سمیشن کا فارمولا یوز کرنا ہے تو سمیشن کا فارمولا ہم ہمارے پاس جو ہے there is for arithmetic series لیکن یہ ارتھمیرک سیریز تو نہیں بن رہی 11 میں 2 ایڈ کریں تو 13 آتا ہے اب پھر 13 میں 2 ایڈ کریں تو 15 آتا ہے وچ از ناٹ دیئر 13 کے بعد 50, 17 آ رہا ہے 17 کے بعد 19 آ رہا ہے تو ایز سچ ہمارے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے it is not an arithmetic series آپ اس کو کلوزلی آبزرو کریں گے it is not a single arithmetic series بلکہ آپ اس کو دیکھیں تو it is actually sum of four arithmetic series اب اس کو ہم کلوزلی آبزرو کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ پہلی ٹرم 11 ہے اس کے بعد ففتھ ٹرم کو دیکھیں تو وہ 21 ہے اور ففتھ ٹرم کے بعد اگر آپ نائنتھ ٹرم کو دیکھیں گے تو that will be thirty one تو یہ ہمارے پاس ایک ارتھ میٹک سیریز آ رہی ہے eleven twenty one thirty one forty one and so on یہ ہمارے پاس ایک ارتھ میٹک سیریز آ رہی ہے جس کی پہلی ٹرم الیون کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ ٹین کے برابر ہے اسی طرح دیکھیں کہ تھرٹین کے بعد تھرٹین سیکنڈ ٹرم ہے اور سکس ٹرم جو ہے ٹوینٹی تھری ہے پھر جب آپ ٹینتھ ٹرم لیں گے اٹ ول بی 33 تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز اس میں ایمرج ہو رہی ہے 13 23 33 سو آن اپ ٹو 93 تو اس میں ہمارے پاس اس ارتھمیٹک سیریز میں پہلی ٹرم 13 ہے اور کامن ڈفرنس اس میں بھی 10 کے برابر ہے اسی طرح 17 کو دیکھیں 17 27 37 اپ ٹو 97 یہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز ہے اور پھر ہمارے پاس 19, 29, 39 اپ ٹو 99 یہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز ہے تو یہ جو ہمارے پاس سم آ رہا ہے it is actually the sum of four arithmetic series اچھا اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان چاروں ارتھمیٹک سیریز کو انڈیویجلی پہلے سم معلوم کریں اور پھر ان سمز کو دوبارہ آپ ایڈ کریں گے تو you will get the result لیکن یہ ریلیٹیولی زیادہ لیبوریس کام ہوگا کہ اب چار علیحدہ علیحدہ کوشچنز ہمارے بن جائیں گے چار ہمارے پاس ارتھمیٹک سیریز آئیں گی جن کے سم کو ہم معلوم کریں گے اور پھر فائنلی اب اس کو ہم سم کر دیں گے اب ایک اور آبزرویشن ہم کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹرمز ہیں ان کی چار چار کی ہم گروپنگ کر لیتے ہیں پہلی چار ٹرمز پھر اگلی چار ٹرمز پھر اگلی چار ٹرمز اینڈ سو آن اس طریقے سے ہم گروپنگ کرتے چلے جاتے ہیں تو پہلی چار ٹرمز ہمارے پاس آئی ہیں الیون 17 نائنٹین ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں دے کم ٹو سکسٹی اور پھر اگلی چار ٹرمز ہیں 21, 23, 27, 29 ان کو ایڈ کریں گے تو سم ہمارے پاس 100 کے برابر آ جائے گا پھر اگلی چار ٹرم کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو سم ہمارے پاس 140 فورٹی آ جاتا ہے اسی طرح چار چار ٹرمز کو ہم ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور آخری چار ٹرمز جو ہیں ان کا سم 380 کے برابر آئے گا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک سیریز آ گئی ہے اس ارتھمیٹک سیریز کی پہلی ٹرم 60 ہے کامن ڈفرنس جو ہے وہ 40 کے برابر ہے اور لاسٹ ٹرم جو ہے وہ 380 ہے اچھا اب اس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹرم بھی ہے اور لاسٹ ٹرم بھی ہے اور ہم سمیشن کا فارمولا یوز کر کے ایس این کی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں نمبر آف ٹرمز کا پتا نہیں ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہماری اس ارتھمیرک سیریز میں کتنی ہے تو وہ ہمیں پہلے معلوم کرنی پڑیں گی تو این ہم لاسٹ ٹرم کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے a n equal to a plus n minus one into d اس فارمولے کو ہم یوز کریں گے اور چونکہ ہمارے پاس اے اور ڈی ان سب کی ویلیوز موجود ہیں we will be able to find the value of n تو یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں a n is equal three eighty a کی جگہ فرسٹ ٹرم سکسٹی ہے ڈی کامن ریشو فورٹی کے برابر ہے یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں and after certain arithmetical manipulation ہمارے پاس این کی ویلیو جو ہے وہ نائن آ جاتی ہے تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹوٹل نمبر آف ٹرمز جو ہیں وہ نائن کے برابر ہیں اب ہم ارتھمیٹک سیریز کا formula S n equal to n over two into a plus one a plus l ہم یہ یوز کرتے ہیں اور uh, ساری ویلیوز این اے اور ایل کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد ایس نائن کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے one thousand nine hundred and eighty جس طرح ہم نے ارتھمیٹک سیریز کو ڈیفائن کیا ہے اسی طریقے سے ہم جیومیٹرک سیریز کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں جیومیٹرک سیریز جو ہے that will be obtained from geometric sequence by taking the sum of the terms of a geometric sequence the sum of the terms of a geometric sequence forms a geometric series for example ہمارے پاس ایک جیومیٹرک سیریز آ جائے گی جیومیٹرک سیکوینس ہے 1, 2, 4, 8, 16 تو کورسپونڈنگ جیومیٹرک سیریز آ جائے گی 1 plus two plus four plus eight plus sixteen in general terms میں اگر ہماری فرسٹ ٹرم اے کے برابر ہے اور کامن ریشو آر کے برابر ہے geometric series will be a plus a r plus a r plus a r cube plus so on اچھا نیکسٹ ہم نے معلوم کرنا ہوگا جیومیٹک سیریز کے لیے فارمولا جیسے ہم نے ارتھمیٹک سیریز کے لیے فارمولا معلوم کیا تھا اسی طریقے سے ہم نے جیومیٹک سیریز کے لیے فارمولا معلوم کرنا ہے اچھا ہم وہی لے رہے ہیں a a we are taking as the first term and r common ratio اور ہمارے پاس nth ٹرم کا فارمولا ہے جیومیٹرک سیکوینس کے لیے a n equal to a into r to the power n minus one where n is greater than or equal to ون تو اس طرح ایس این آ جائے گا a plus a r plus a r square plus a r cube so on up to a into r power n minus two plus a into r power n minus one یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا ایس این کے لیے اب دونوں سائڈ پہ ہم آر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں and we get r into S n equal to a r plus a r square plus a r cube so on up to a into r to the power n minus one اب ہمارے پاس دو ایکسپریشن آ گئے ہیں اب دونوں ایکسپریشن کو ہم سبٹریکٹ کر دیتے ہیں ون اور ٹو کا سبٹریکٹ کرنے سے ہمارے پاس آئے گا S n minus r into S n equal to اب اس میں دیکھیں کہ دونوں ایکسپریشنس کی پہلی ٹرم پہلے ایکسپریشن کی پہلی ٹرم رائٹ ہینڈ سائڈ کی اور دوسرے ایکسپریشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کی آخری ٹرم صرف باقی بچے گی باقی ساری ٹرمز ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی اور اس طرح ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا a minus a into r power n اب لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ایس این کو کامن نکال لیں تو یہ بن جائے گا 1 minus r into S n equal to a into one minus r to the power n اور اس طرح ایس این کے لیے ہمارا فارمولا آ جائے گا S n equal to a into one minus r to the power n over one minus r اچھا اب ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے for four a number of questions find the sum of the geometric series six minus two plus two over three minus two over nine plus so on we have ten terms in the series اچھا فارمولے میں ہم uh, ویلیو ساری سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں فرسٹ ٹرم سکس کے برابر ہے کامن ریشو جو ہے that is obtained by dividing second term and first term تو common ratio is r is equal to minus two over six which is minus one over three اب این اے اور آر ان سب کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں فارمولے میں اور یہ سمپلیفیکیشن آپ کو خود کر کے دیکھ لیں this simplifies to nine into one plus one over three to the power ten over two اچھا ابھی تک ہم جو سیریز کا سم لے رہے ہیں اس میں ہم فائنائٹ نمبر آف ٹرمز لے رہے ہیں اگر ہمارے پاس ارتھمیٹک سیریز ہو وچ از انفینٹ تو اس کا سم ہم کبھی بھی ویلویٹ نہیں کر سکیں گے اس کا سم ہمیشہ انفینٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس جیومیٹرک سیریز ہو infinite then it is possible some time to find the sum اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ کب ہم کسی انفینٹ جومیٹرک سیریز کا سم لے سکتے ہیں اور کب ہم کسی انفینٹ جومیٹرک سیریز کا سم نہیں لے سکتے ہم کنسیڈر کریں اس جومیٹرک سیریز کو a plus a r plus a r square plus so on next term ہے a into r to the power n minus one plus so on یہ ہمارے پاس ایک انفینٹ جومیٹرک سیریز ہے اگر اس میں کامن ریشو کا ماڈلس لیس دین ون ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ لمٹ جو ہوگی اس کی سمیشن کی that limit when n tends to infinity اس میں r to the power n zero کے برابر ہو جائے گا لمٹ لیتے ہوئے اور S n will simplify to a over one minus r تو اس طرح اگر کامن ریشو کا ماڈلس لیس دین ون ہو تو اس صورت میں جومیٹرک سیریز کا سم پاسبل ہوتا ہے and that is given by this formula لیکن اگر کامن ریشو کا ماڈلس ون یا ون سے بڑا ہو تو پھر اس کا سم جومیٹک سیریز کا انفینٹ ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جومیٹک سیریز از ڈائیورجنٹ اچھا اب اس فارمولے کی ہم اپلیکیشن کے لیے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں find a common fraction for the recurring decimal zero point eight one eight one کے اوپر بار ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکرنگ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جیومیٹرک سیریز اس کو لکھا جا سکتا ہے zero point eight one plus zero point zero zero eight one plus zero point zero zero zero zero eight one plus so on تو یہ آپ یہ کلیئرلی دیکھیں this becomes an infinite geometric series جس کی پہلی ٹرم جو ہے یہ 0.81 ہے اور common ratio can be obtained by dividing two consecutive terms second term اور فرسٹ ٹرم کو ڈیوائڈ کریں تو کامن ریشیو ہمارے پاس آ جاتی ہے 0.01 اب یہ ویلیوز ہم سمیشن کے انفینٹ سیریز کے فارمولے میں سب کر دیتے ہیں so S n is equal to sorry sum is equal to a over one minus r a is equal to 0.81 r is equal to 0.01 تو اس طرح this expression simplifies to 9 over 11 اچھا I think we are coming uh, to the close of our lecture today آج کے لیکچر میں ہم نے سیریز کو ڈیفائن کیا پھر سمبیشن کی نوٹیشن کو انٹروڈیوس کیا پھر سمبیشن کی نوٹیشن کی کچھ پراپرٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا پھر ہم نے special kind of series arithmetic series اور جیومیٹک سیریز کو ڈیفائن کیا اور ان کے سم کو معلوم کرنے کا طریقہ دیکھا پھر ہم نے اینڈ کے اوپر انفینٹ سیریز کو ڈیفائن کیا ہے اچھا اگلے لیکچر میں ہم نے سیکوینسز کو دوبارہ ڈسکس کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیکوینسز کو ہم نے دو طریقے سے ڈیفائن کیا تھا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سیکوینس کی چند ٹرمز کو ہم لکھ دیتے ہیں اور وہ چند ٹرمز جو ہیں ان سے کوئی پیٹرن ایمرج ہوتا ہے اور ہم اگلی ٹرمز کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ these are going to be the next terms یا پھر طریقہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ایک اسپیسیفک فارمولا بتا دیتے ہیں nth کے لیے اور n کی ڈفرنٹ ویلوز لینے کے بعد ہمارے پاس first term second term third term so on ہمارے پاس آ جاتا ہے تو دوسرا طریقہ جو تھا دیٹ واز مور اس میں ہمارے پاس وہ اس کے ذریعے ہم ٹرمس کو نسبتاً بہتر طور پہ ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیتے ہیں اب اگلے لیکچر میں ہم نے ایک اور ٹیکنیک کرنی ہوگی ہم ایک یا دو انیشل ٹرمس بتائیں گے کسی سیکوینس کی اور پھر ہم ایک ریلیشن بتائیں گے جو کہ پچھلی ٹرمز کو اگلی ٹرمز کے ساتھ ریلیٹ کرے گا یہ جو میتھڈ ہے اس کو ہم کہیں گے ریکرشن کا میتھڈ اور یہ میتھڈ ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے for defining sequences next lecture so I think it's time to say goodbye to you for today and see you next time